طرف سے نور بھی عطا فرما دیتا ہے ان کی زندگی اللہ رب العزت کے عطا کردہ نور پر گزرتی ہے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ سخت کر دیتا ہے ان کے دلوں کو قصاوت اور خشونت اور غلزت میں ڈال دیتا ہے فرمایا کہ ان لوگوں پر بہت ہی افسوس ہے اور یہ لوگ بڑے پرلے درجے کے گمراہ ہیں جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں اس سے وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان نف جسد المختن اذا صالحت صالح الجسد و حل جساد کلو و عیدا فسادت فسد الجسد کلو کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہو تو سب کچھ درست ہے اور اگر وہ فاسد ہو جائے خراب ہو جائے تو ہر چیز فاسد ہے اللہ وی القل وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے تو دلوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ دل جن کو اللہ رب العزت وسعت اور کشادگی اور نور عطا فرما دیتا ہے اور دوسرے وہ دل جنہیں اللہ رب العزت تنگی اور کساوت اور سختی دے دیتا ہے دلوں کی سختی بہت بڑا اعزاز ہے جامع ترمزی میں ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا یہ عبداللہ بن عمر کی روایت سے ہے کہ لا تکفر الکلام بغیر ذکر اللہ ان کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسمت و ان ابعد الناس من اللہ القلب القاصی کہ اللہ رب العزت کے ذکر کے بغیر کلام نہ کیا کرو زیادہ باتیں نہ کیا کرو اور اگر باتیں کرو تو اللہ کا ذکر بھی کرتے رہو اور دن بھر کے کلام سے فارغ ہو کر کچھ وقت نکالو اللہ کے ذکر کے لیے فعنہ کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ ہے اگر باتیں زیادہ ہوں گی اور اللہ کا ذکر کم ہوگا تو یہ قسمت الدل قلب یہ دلوں کی سختی کا راستہ ہے زیادہ بولتے رہو گے اور ذکر کم کرو گے تو تمہارے دل سخت ہو جائیں گے اور فرمایا کہ ان اب عید من سے اللہ القلب القاصی اللہ تعالیٰ سے سب سے دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے جس کے دل میں کساوت آ جائے تو اللہ رب العزت کے ذکر کے اوقات متعین کرو تلاش کرو اور کہیں اگر بولنا پڑتا ہے تو بولو لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہو تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کفارہ مجلس کے طور پر بیان فرمائی ہے کہ وہ دعا پڑھ لینے سے اللہ رب العزت اس مجلس کے حفوات کو معاف کر دیتا ہے اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن جنت میں لوگ خوش ہوں گے انہیں کوئی افسوس نہ ہوگا اور اگر ہوگا تو ایک ہی چیز کا اور وہ اپنی دنیا کے ان مجالس کو یاد کریں گے جن میں صرف گپ شپ ہوتی رہی اور اللہ کا ذکر نہ ہوا ہو کہ کاش ہم نے اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا ان مجالس میں ہم نے باتیں نہ کی ہوتی یا باتوں کے ساتھ اللہ کا ذکر ہوتا تو جنت میں کوئی رنج نہیں ہوگا کوئی افسوس نہیں ہوگا لیکن یہ ایک افسوس کی چیز باقی رہ جائے گی تو فرمایا کہ کثرت کلام جو ہے یہ دلوں کو سخت کر دیتی ہے لہذا بہت کم بولو اور زیادہ اللہ کا ذکر کرو فن عباد اللہ سے فعین اللہ سے اللہ القلب القاصی اللہ تعالیٰ سے سب سے دور وہ انسان ہے جس کا دل سخت ہو جائے اور جس کے دل میں قصاوت آ جائے کیونکہ ایسے دل کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی دل کی سختی سے رقت ختم ہو جاتی ہے اور وہ خشیت ختم ہو جاتی ہے جو نیکی کے اقتصاد کا سب سے قوی عامل ہے انسان کے دل میں خشیت ہو اللہ کا خوف ہو اللہ کے ساتھ تعلق ہو انابت ہو یہ خشیت عمل صالح پر آمادہ کرتی ہے اور عمل صالح کی دعوت دیتی رہتی ہے اور اگر دل میں غزت ہو خشونت ہو سختی ہو تو اس دل میں نیکی کی توفیق داخل نہیں ہوتی بلکہ انسان گناہوں پر جری ہوتا ہے اور کثرت معاشی سے اور گناہوں کی کثرت سے اللہ رب العزت بعض دلوں کو بالکل بند کر دیتا ہے پھر کساوت قلبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مہر لگ جاتی ہے رسول اللہ وسلم کی حدیث ہے ادا ادن ابن آدم نکتا فی قلبی نقطہ تن سودا انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے اور اس کا انتظار ہوتا ہے کہ اگر یہ توبہ کر لے تو اس نشان کو مٹا دیا جائے یا کوئی نیکی ہی کر لے کیونکہ ان الحسنات یدھبن بن نیکیاں بھی گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں تو پھر بھی وہ نشان مٹا دیا جاتا ہے اور اگر وہ گناہ کے بعد دوسرا گناہ کر لے پھر تیسرا کر لے تو یہ نشانات بڑھتے جاتے ہیں اور پھر وہ دل سخت سے سخت ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی مہر اس دل پہ لگا دی جاتی ہے اور پھر وہ مہر اور وہ سختی نیکیوں سے رکاوٹ بن جاتی ہے اس انسان کو ہدایت اور نیکی نصیب نہیں ہوتی بعض وقت نیکی کا راستہ سامنے آتا ہے وہ قبول نہیں کرتا اس کو نیکی کی دعوت ملتی ہے وہ قبول نہیں کرتا کیونکہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ خود آڑ بن چکا ہے تو پھر یہ دل انتہائی خطرناک ہے بلو اندنا نفزلنا الملائی کا مکلم المؤتا بحشرنا علیہم شعین قبولہ ماں کا اللہ ان شاء اللہ ایسے دلوں کو سمجھانے کے لیے اگر آسمانوں کے سارے فرشتے آ جائیں اور زمینوں کے سارے مردے قبر سے نکال لیے جائیں کہ ان کو جا کر سمجھاؤ باعث کرو اسے قبر کے عذاب کی خبر دو اسے قبر کی نعمتوں کی خبر دو فرما کہ یہ سارے مردے کوشش کر جائیں بحشرنا علیہم کل نشین قبولہ اور دنیا کی ہر چیز کو ہم زبان دے دیں ہر ذرے کو ہر قطرے کو درخت کے ہر پتے کو زبان دے دیں جو اس کے سامنے فائز کرے اسے نیکی کی دعوت دے یہ سارے مل کر بھی اسے نیکی کی توفیق نہیں دے سکتے اور نیکی پر آمادہ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ رب العزت نے دل کو سخت کر دیا اور دل پر مہر لگا دی اب یہ انتہائی خطرناک دل ہے جو اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ دور ہے اس کے لیے ویل ہے اور کھلم کھلا گمراہی ہے اللہ رب العزت کی عذاب کی وعیدیں ہیں تو ہمیں ان راہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جنہیں اختیار کرنے سے دلوں میں سختی پیدا ہوتی ہے وہ بہت سے امور ہیں بہت سے اسباب ہیں تو بیان ہوں گے انشاءاللہ اور پھر ان امور کا علاج کیا ہے یہ سختی کیسے دور ہو اس کے بہت سے عوامل اور محرکات ہیں وہ بھی ذکر ہوں گے انشاءاللہ میں آج کے حالات کے تناظر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ دلوں کی سختی کا ایک سبب فطروں میں ملوث ہونا ہے فتنہ کسی بھی قسم کا ہو تبھی تو پیارے پیغمبر محمد الرسود اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ دعائیں کی کہ یا اللہ مجھے فتنوں سے بچانا جس دور میں تو فتنوں کا فیصلہ فرما لے اس دور کے آنے سے پہلے میری روح قبض کر لینا فرمایا کہ بھائی عورت تھا فتنا سے فتنا تھا فقبد نہیں لئی کا غیر مفتون یا اللہ جب تو لوگوں میں فتنوں کا فیصلہ فرما لے اور فتنے نادر کرنے کا فیصلہ فرما لے تو مجھے فطروں میں ملوث کرنے سے پہلے اٹھا لینا میری روح قبض کر لینا یہ موت کی تمنا نہیں ہے موت کی تمنا سے منع کیا گیا نہان تمند موت یہ فتنوں سے بچاؤ کی دعا ہے اس وقت کے آنے سے پہلے مجھے اٹھا لینا موت کی تمنا نہیں موت کی خواہش نہیں بلکہ فتنوں سے بچاؤ کی خواہش ہے کہ میں فتنوں میں ملوث نہ ہو جاؤں وہ دور ہی نہ دیکھوں جس دور میں فتنے ہوں اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ وسلم کی دعا ہے کہ اس آلو کا لفظت نظر الا ہے بل لکھا بشو کا الا لکھا ایک غیر درا مذرہ بلا فطم عدل یا اللہ تجھ سے دو چیزوں کا سوال ہے ایک جو تیرے چہرے کو دیکھنے کا شوق ہے وہ پورا فرما دے اپنی زیارت کی لذتیں عطا فرما دے اور دوسرا اپنی ملاقات کا شوق میرے دل میں ڈال دے یہ ملاقات حقیقت میں موت ہے کہ موت کا شوق میرے دل میں ہو اور موت سے میں گھبراؤں نہ ڈروں نہ موت کے ذکر سے انسان پریشان تو ہوتا ہے لیکن تیری لقاء کا شوق میرے دل میں ہو یعنی ہما وقت موت کے لیے تیار ہوں لیکن یہ موت ایسی ہو من غیر ذرا مضر کسی نقصان کے بغیر بلا فتنہ دن مزلہ اور کسی گمراہ کرنے والے فتنے کے بغیر کیونکہ موت یا تو نقصان کے ساتھ آتی ہے اور یا پھر فتنے کے اندیشے سے انسان ڈرتا ہے اور موت کو طلب کرتا ہے اس حدیث میں بھی فتنے سے بچاؤ کی ترغیب ہے اور فتنوں کی حیبت کا ذکر ہے فتنے یقیناً اس امت پر آئیں گے صحیح بخاری کے حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رات کی نیند سے جلدی بیدار ہو گئے جو وقت آپ کے بیدار ہونے کا ہے معمول کا اس سے پہلے ہی بیدار ہو گئے اور فرمایا کہ سبحان اللہ ماضا فتح یوم من الخائم انجر من الفتن کہ آج اللہ نے خواب میں مجھے بڑے بڑے خزانے دکھائے جو میری امت کے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گے یہ کیسر کی تابانیاں اور کسرا کے خزانے میری امت کے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گے میں نے بڑے بڑے خزانے دیکھے سربتیں اور دولتیں دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ بڑے بڑے فتنے مجھے دکھائے گئے بتائے گئے کہ خزانے بھی آئیں گے اور دولتیں بھی آئیں گی اور فتنے بھی بے شمار آئیں گے اپنی لونڈی سے آپ نے فرمایا کہ اے قد الحجر جو کمروں میں سو رہی ان کو جگا دو آپ کی بیوی اماد المومنین انہیں بھی آج وقت سے پہلے بیدار کر دو اور ان سے کہہ دو کہ رب کافیت فی دنیا آریت ان یوم القیامہ کہ نبی کی بیوی ہونا تمہارے قیامت کے دن کام نہیں آئے گا دنیا میں بہت سی عورتیں لباس پہنی ہوئی بڑے بڑے عہدے بڑے بڑے منصب بڑے بڑے تعلقات یہ کام نہیں آئیں گے اگر عمل صالح نہیں ہوگا تو قیامت کے دن برہنا آئیں گی ان عہدوں کے بغیر ان تعلقات کے بغیر وہاں صرف عمل صالح کام آئے گا تو ان کو جگا کر بتاؤ کہ بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں اٹھو اور اللہ کا ذکر کرو قیام اللیل کرو ان تنہائیوں میں اللہ سے راز و نیاز کر لو تاکہ فتنوں سے بچاؤ ممکن ہو سکے تو جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے وقوع کی خبر دی ہے فتنوں کی بہت سی صورتیں ہیں انفرادی فتنے ہوتے ہیں اجتماعی فتنے ہوتے ہیں انفرادی فتنے انسان کا ذاتی نقصان بیماریاں ہیں دکھ درد ہیں تکلیفیں ہیں کاروباری گھاٹے ہیں اور معصیتیں ہیں جن کا انسان ارتکاب کرتا ہے یہ انفرادی فتنے ہیں جو انسان پر مسلط ہوتے ہیں اور جن کی یلغار انسان پر ہوتی ہے یہ فتنے اتنے خطرناک نہیں ہیں اگر معصیتیں ہیں گناہ ہیں تو یہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں عمل صالح سے معاف ہو جاتے ہیں ذکر و اذکار سے معاف ہو جاتے ہیں بعد گناہ وضو کرنے سے جھڑ جاتے ہیں نمازیں روزے کچھ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں حج عمرے بہت سے گناہوں کا کفارہ ہے تو یہ ان کی بخشش کے بہت سے مواقع موجود ہیں اور کچھ فتنے انفرادی وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے بیماریاں مرض تکلیفیں کچھ مرض عارضی ہوتے ہیں کچھ مرض دائمی ہوتے ہیں یہ بھی پریشان کن نہیں ہے بلکہ اگر انسان عظیمت کی راہ پر قائم ہو تو یہ چیزیں خوشی کا باعث ہیں کیونکہ امراض سے تکلیفوں سے گناہ جھڑتے ہیں اور دراجات اونچے ہوتے ہیں رسول اللہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مومن کو اگر پاؤں میں کانٹا چپ جائے تو اللہ رب العزت اس پر بھی گناہ معاف کر دیتا ہے کوئی ہلکے سے ہلکا غم لاحق ہو وہ بھی گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے تو یہ انفرادی فتنے کسی پریشانی کا باعث نہیں ہے رسول اللہ کا فرمان ہے کہ لا رجل ان سے علیہ فتح کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن پر تکلیفیں قائم رہتی اور آزمائشیں قائم رہتی ایک تکلیف دوسری تکلیف کبھی اپنی ذات پر کبھی اپنی اولاد پر کبھی اپنے کاروبار پر کبھی کسی حوالے سے اور وہ ان تمام تکلیفوں پر صبر کرتا ہے اور صبر کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے انفرادی فطروں کی یہ کیفیت پریشان کن نہیں ایک وقتی تکلیف کا باعث ضرور ہیں لیکن ان کے نتیجوں میں جو اخروی درجات ہیں اور گناہوں کی بخشش کے وعدے ہیں وہ بڑے عظیم شان ہیں اس لیے جب علیہ السلام نے حدیث بیان کی کہ بخار جو ہے وہ حد و کل مومن من النار یہ جہنم کی آگ سے ہر مومن کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی بندے کو جہنم کی آگ دینی ہے اور اللہ اسے بچانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بخار دے دیتا ہے اس بخار کے عبد اس کی جہنم کا جو عذاب ختم ہو جاتا ہے تو بعض صحابہ نے جب یہ حدیث سنی جیسے ابی ابن نے رضی اللہ عنہ تو اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ کا بخار دے دے اتنا شدید نہ ہو کہ میں جہاد نہ کر سکوں حج نہ کر سکوں نمازوں کے لیے مسجد میں نہ جا سکوں نہیں نیکی کی توفیق بھی ہو ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ محموم بھی ہوں اور بخار زدہ بھی ہوں ان سے ملنے پر ہر شخص بتاتا ہے کہ ہم نے جب بھی ان سے مسافہ کیا ان کا ہاتھ گرم پایا ان کو بخار زدہ پایا لیکن نیکیوں کی حریص تھے آگے آگے بڑھتے تھے اور بڑھ بڑھ کر نیکیاں کرتے تھے انفرادی فتنے جو اس شکل میں آتے ہیں وہ ایک عارضی تکلیف کا باعث ہوتے ہیں لیکن دائمی راحت کا باعث ہے ان کے نتیجے میں گناہوں کی بخشش ہے جہنم کی آزادی ہے اخروی درجات کا حصول ممکن ہوتا ہے کچھ فتنے اجتماعی ہوتے ہیں جیسے قتل و غارت گری ہے اور جیسے وہ فتنے جن کی یلغار انسان کے دین پر ہوتی ہے یہ خطرناک فتنے ہیں جن کے وقوع سے پہلے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان فتنوں سے پہلے میری جان قبض کر لینا ایسا آپ نے کیوں فرمایا اس لیے کہ کوئی انسان اجتماعی فطرے میں ملوث ہو سکتا ہے اجتماعی فتنہ اگر عام ہو اس میں تلوث اور اس کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے اور فطروں میں ملوث ہونا بڑی خطرناک چیز ہے تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تعلیمات دی تاکہ انسان فتنوں سے بچ سکے زیادہ سے زیادہ جیسا کہ رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب حرج عام ہو حرج کا معنی عمومی قتل حرج کا معنی موتیں کثرت سے ہو رہی ہوں جیسا کہ یہ دور جس جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں حرج کے تعلق سے فتنہ ہے بلکہ فتنہ امیا جس کا ابو داود کی حدیث میں ذکر ہے کہ اندھے فتنے میری امت کو لپیٹ میں لیں گے صحابہ نے پوچھا کہ اندھا فتنہ کیا ہے تو رسول اللہ وسلم نے شاہ فرمایا واید و فیما قتل بدل مقتول و فیما قتل اندھے فتنے کی کیفیت یہ ہے کہ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا وہ کیوں قتل کر رہے اور کس کو قتل کر رہے اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل ہو رہا ہے اس کا گناہ کیا ہے اسے کس جرم کی بنا پر قتل کیا جا رہا ہے فرمایا کہ یہ فطرہ امیہ ہے کہ قاتل کو معلوم نہیں ہے کہ جہاں وہ کارروائی کر رہا ہے وہاں کون قتل ہوگا اس قتل کے کیا کیا نقصانات ہوں گے کتنی عورتیں بیوہ ہوں گی اور کتنے ماں باپ بے سہارا ہو جائیں گے اور کتنے معصوم بچے یتیم ہو جائیں گے اسے ان چیزوں سے کوئی تعلق اور کوئی سروکار نہیں ہوگا اور فرمایا کہ مقتول بھی بیچارہ سوچتا ہوگا اس کی جان بھی جا رہی ہے کہ اسے کس گناہ کی بنا پر قتل کیا جا رہا ہے فرما کے فتنا امیا ہے ادارہ عید تم زانی کا فن تدر الدجال جان امل یوم امل حد جب تم یہ کیفیت دیکھو اور فتنوں کی یہ شکل دیکھو تو دجال کا انتظار کرنا وہ آج بھی آ سکتا ہے اور کل بھی آ سکتا ہے یعنی فتنے کی یہ کیفیت قرب قیامت کی علامت ہے یہ علامت قیامت کو اور قریب کر دینے والی ہے کیونکہ دجال کا ظہور یہ قیامت کی علامات قریبہ میں سے کچھ علامات بعیدہ ہیں دور کی علامات اور کچھ علامات قریبہ ہیں علامات قریبہ میں ظہور دجال ہے فرمایا کہ جب فتنہ ہم یا ہو اندھا فتنا تو پھر دجال کا انتظار کرنا وہ آج بھی آ سکتا ہے اور کل بھی آ سکتا انتظار دجال کا معنی کیا ہے معنی یہ نہیں کہ اس کے انتظار میں بیٹھ جاؤ بلکہ معنی یہ کہ اپنی موت کی تیاری کرو اللہ کا ذکر کرو اور جو دنیا کے حموم و افکار ہیں ان میں سے بیشتر سے کنارہ کش ہو کر وہ کام کرو وہ عمل کرو جو مرنے کے بعد کام آنے والے ہیں اور تمہاری قبر کو ٹھنڈا کرنے والے ہیں کیونکہ قبر کی منزل قریب تر ہے اور اب بھی تم دنیا میں اسی طرح ملوث ہو حصول دنیا میں اسی طرح تم قائم ہو اور سرگرداں ہو یہ سودا مہنگا ہو سکتا ہے دنیا سے ایک واجبی سا تعلق ہو زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں گزرے کیونکہ اللہ کا ذکر بہت بڑا سہارا ہے اللہ کے ساتھ ایک تعلق کو قائم کرنے کی شکل ہے اللہ اپنے پیغمبر کو بار بار فرماتا میرا ذکر کرو بلکہ فرمایا کہ فائدہ فائدہ تھا فن اے محمد وسلم جب آپ فارغ ہو جائیں تو کھڑے ہو جایا کرے پھر فارغ ہونے کے بعد کھڑے ہو جایا کرے میرے سامنے قیام میں میرے ذکر کے لیے اللہ کے پیغمبر کس چیز سے فارغ ہوا کریں علیہ اسلام کیا کرتے تھے آپ کی فیکٹریاں تھیں آپ کے کاروبار تھے کیا کس چیز سے فارغ ہوا کریں دن میں آپ جہاد کرتے اور دن میں آپ دعوت کا کام کرتے صحابہ کی تربیت کرتے اور صحابہ کو فاض کرتے کچھ معمولی سے مقاصد حیات تھے لیکن سارا وقت اللہ تعالیٰ کے کاموں میں گزرتا کبھی دعوت کے میدان میں اور کبھی جہاد کے میدان میں اصحاب صفحہ کی تربیت ہو رہی اور اللہ رہا ہے کہ فائدہ فرض تھا جب چیزوں سے فارغ ہو جائے تو پھر بھی فن سب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ امام الانبیاء محمد الرسود اللہ علیہ وسلم جن کا دن اس طرح گزرتا جب ان کو یہ حکم ہے کہ فارغ ہونے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو ہم یہ سوچیں ہمارا دن کیسے گزرتا ہے ہم دنیا کے حریث اور دنیا دنی کے طالب ہم پر کوئی بات متعین ہے کہ فارغ ہونے کے بعد اللہ کا ذکر کریں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور خاص طور پہ فطروں کا یہ دور اور فطروں کا یہ زمانہ اس دور میں فرمایا کے دجال کا انتظار کرو انتظار کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ اللہ کی طرف اللہ کے لیے قیام کی طرف آ جاؤ اور حموم دنیا کی بجائے میں آخرت کی طرف آ جاؤ اور تمہارے تمام تر عزائم کا اور سوچ کا محور آخرت بن جائے دنیا کے ساتھ ایک واجبی تعلق ہو رسول اللہ نے اس موقع کے لیے فرمایا کہ پب کی ادا خطیت ہے بل یسا کا بئی جب یہ عمومی صورت حال بن جائے تو اپنے گناہوں پر رونے رونے کے لیے بیٹھ جاؤ بل یسا کا بعت کا اور تمہارے گھر کی چار دیواری تمہارے لیے کافی ہو کوشش کرو زیادہ وقت تمہارے گھر میں گزرے باہر صرف جاؤ اس کام کے لیے جو ضروری ہو جس کے کرنے کی بغیر کچھ آرہ کار نہ ہو یا ایسے کام جو اجتماعی ضروری ہے نماز با جماعت ہے جمعے کی حاضری ہے کسی بیمار کی بیمار کرسی ہے کسی کا جنابہ پڑھنا ہے یا اپنا حلال کاروبار ہے فرمایا کہ باقی اوقات اپنے گھر میں گزارو بب کے اللہ حقیقت اور اپنے گناہوں پر رونے کے لیے بیٹھ جاؤ ان پر توبہ کرو استغفار کرو اللہ کی طرف عنابت کرو اور یہ خشیت اپنے دل میں پیدا کرو اللہ کا ذکر ہو اور ان فتنوں سے دور رہو یہ ضروری ہے ان فتنوں میں ملبت ہونے والا کون ہے دیکھیں اس کی بہت سی صورتیں ہیں بعض لوگ تماش بھی ہوتے ہیں فلاں جگہ دھماکہ ہو گیا جا کر دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ تمہارے جانے کی کیا ضرورت ہے فلاں جگہ کوئی اجتماعی فتنہ پیدا ہوا کچھ لوگ تماش بینی کے لیے جاتے ہیں یہ چیز فطروں میں ملوث کرنے کا باعث بن سکتی ہے اور کچھ لوگ ٹیلی فون ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں اور مشرق مغرب میں خبر دیتے ہیں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا تمہیں یہ ٹھیکہ کس نے دیا یہ خبر کی تشہیر فطروں کی تشہیر اور اس موقع پر میں اس میڈیا کے گھرونے کردار کا ذکر ضرور کروں گا جو فطروں کی تشہیر دیتے ہیں اور جلدی پر تیل ڈالتے ہیں ان کے گنونے کردار سے فتنے اور پھیلتے ہیں اور بھڑکتے ہیں جس کو خبر نہیں ہوتی اس کو بھی خبر ہوتی ہے اور وہ بھی اس میں ملوث ہو جاتا ہے حالانکہ باتوں کو چھپانا اس تعلق سے مصلحت کے تقابوں کو پورا کرنا ضروری ہے لیکن یہ میڈیا بڑا گھرونا کردار ہے اس کا ان فطروں کی تشہیر کے تعلق سے اور ایک اور فطرے کے تعلق سے جس کا وہ دین کے نام سے پرچار کرتے ہیں ایسے ایسے دعات کو اور ایسے ایسے لوگوں کو دعوت کے نام سے میڈیا پر بٹھایا ہوا ہے جو قرآن و حدیث میں تحریفیں کر رہے ہیں مغالطے پیدا کر رہے ہیں اور طرح حقیقت وہ کام کر رہے ہیں جو ابنیش بھی نہیں کرتا اور شیطان بھی نہیں کرتا عقیدے مسخ ہو رہے ہیں امال مسخ ہو رہے ہیں قرآن و حدیث میں تحریفیں ہو رہی ہیں اور مرضی کے دین کو پیش کیا جا رہا ہے حقیقی دین کی روح کو مسق کیا جا رہا ہے یہ دعات در حقیقت وہ دعات ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ شیاطین ہیں جو جہنم کی راہوں پر کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں بلا رہے ہیں اور جہنم میں پھینک رہے ہیں اور لوگوں کی خاصی تعداد اس سے متاثر ہے بڑے شوق سے اس پروگرام کو دیکھتی ہے اور اس کو قبول کرتی ہے نتیجہ یہ کہ جہنم کا ایندھن بڑھتا جا رہا ہے تو میڈیا کا یہ کردار بھی انتہائی خطرناک ہے کیونکہ سب سے خطرناک فطرہ وہ ہے جو حالقہ ہو مونڈ دینے والا فرمایا کہ دنیا کو نہیں بلکہ دین کو دین کو مونڈ دینے والا سب سے خطرناک فطرہ وہ ہے جس کے لپیٹ میں آ کر انسان صبح کو مومن تھا شام کو کافر بن چکا ہے اور شام کو مومن تھا صبح کو کافر بن چکا ہے یہ سب سے خطرناک فتنہ ہے اور آج یہ میڈیا اس فتنے کو بھڑکانے میں سب سے اہم کردار ادا کر رہا ہے دنیا دار دعات کو بٹھا رکھا ہے تو قرآن و حدیث میں تحریفیں کر کے اس دین کو بگاڑ رہے ہیں اور شیطانی طاقتیں میں پیش کر کے جہنم کی ایندھن کو بڑھا رہے ہیں میری اس موقع پر نصیحت ہے کہ آپ کا رابطہ اور آپ کے ملنے والوں کا رابطہ علماء راسخین سے ہو علماء ربانین سے ہو وہ علماء جو قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں جو اللہ کی خشیت کی بات کرتے ہیں جو اس ممبر و محراب کے وارث ہیں وہ جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کو ممبر قبول ہی نہیں کرتے اگر وہ داخل ہوں اس ممبر پر لوگ جوتے مار کے نکال دیں ان کو وہی مقام ملتا ہے اسی مقام پر مل کر اپنے جیسوں کی گمراہی کا کام کر رہے ہیں یہ بھی ایک اجتماعی فتنہ ہے جس کی الغار انسان کے عقیدے پر اور انسان کے دین پر ہے اس سے بچا جائے اور علم نافع کے تعلق سے ہمارے ربانیین سے رابطہ ہو تو میرا مدعا یہ ہے کہ فتنوں سے ملوث ہونے سے بچا جائے شریعت نے اس قدر فتنوں کے تلبس سے انسان کو بچانے کی کوشش کی فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو اجتماعی حرج کی کیفیت بن چکی ہے اجتماعی قتل ہو رہے ہیں مختلف دعوتیں ہیں مختلف رنگوں پر مذاہب کے رنگوں پر لسانیت کے رنگوں پر قومیت کے رنگوں پر فرمایا کہ اس اساس پر قتل ہو رہا ہے ہر طبقہ دوسرے طبقے کے خون کو مفا سمجھتا ہے حلال سمجھتا ہے اور قتل سے دریز نہیں کرتا تو اس لپیٹ میں تم آ سکتے ہو تو تم ایسا کرو کسی وقت چپکے سے پہاڑ پہ چلے جاؤ اپنی تلوار لے کر پہاڑ پر اونچی چوٹی پہ چلے جاؤ اور اس تلوار کو نکال کر پہاڑ کی چٹان پر مارنا شروع کر دو اتنا مارو کہ وہ تلوار کند ہو جائے بالکل چلنے کے قابل نہ رہے ردی ہو جائے اور پھر اپنے نیام میں لکڑی کی تلوار داخل کر لو اور نیچے آ جاؤ پہاڑ پر یہ کام اس لیے کرنا ہے کہ تمہیں کوئی دیکھے نہ لکڑی کی تلوار نیام میں اس لیے ڈالنی ہے کہ لوگ سمجھے تلوار ہے لوگ تم سے ڈرے تمہیں معلوم ہو کہ لکڑی کی کچھ نہیں کر سکتی یا فطروں میں میں کیسے ملوث ہوں میرے پاس ہتھیار ہی نہیں میرے پاس تلوار ہی نہیں چنانچہ لوگ تمہیں شر نہ پہنچائے کہ تمہارے پاس کچھ ہے اور تمہیں معلوم ہو کیا ہے اور تم شر میں داخل نہ ہو سکو میں نے جو میں عرض کیا تھا کہ اپنے شر سے لوگوں کو بچانا بھی ایک نیکی ہے ایسی نیکی جس کی بنیاد پر نتائج پالا انسان کو جہنم سے بری کر دیتا ہے ایک انسان نیک عمل کرے اور ایک انسان لوگوں کی بھلائی کا کام کرے صحابہ نے کہا اگر ممکن نہ ہو سکے تو کیا کرے فرمایا کہ اگر کچھ ممکن نہ ہو سکے تو امر بالمعروف کرے لوگوں کو نیکی کا حکم دے صحابہ نے کہ یہ بھی ممکن نہ ہو سکے تو کیا کرے فرمایا کہ یم سے قرآن شر ہی اپنے شر سے لوگوں کو بچائے بالکل بے ضرر ہو جائے اپنی زبان کے شر سے اپنے ہاتھ کے سے لوگوں کو بچائے اور بالکل بے درد ہو جائے تو یہ بھی ہمارا نیکی ہے صدقہ ہے اگر یہ کام کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اس دن کے لیے جہنم سے بری کر دے گا تو شریعت کی صنعتیں موجود ہیں اور یہ برکات موجود ہیں ان فرامین پر آج غور کرنے کی ضرورت ہے جبکہ فتنوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور یہ فتنے آنے ہیں نبی اسلام کا فرمان ہے کہ تموج و کا موج یہ فتنے سمندر کی لہروں کی طرح آئیں گے سمندر کی لہریں کبھی موقوف نہیں ہوگی کبھی موقوف نہیں ہوگی ایک لہر آئے گی دوسری آئے گی بلکہ آپ کبھی لہروں کا نظارہ کریں ایک لہر آتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے دوسری لہر دور سے اس سے بڑی دکھائی دیتی اس کے بعد کی لہر اس سے بڑی دکھائی دیتی رسول وسلم کی تشویش بڑی مکمل ہے فرمائی چرخی کو بعد ہوا بعد ہر بات کا فتنہ پہلے فتنے کو چھوٹا کر دے گا بعد کا بھی بڑا ہوگا اس کے بعد کا اس سے بڑا ہوگا انسان دیکھے گا اور کہے گا کہ ہاتھ ہی محلے کا تھی یہ فطر مجھے ہلاک کر دے گا برباد کر دے گا مجھے تباہ کر دے گا وہ ٹلتا ہے دوسرا آ جاتا ہے انسان سوچتا ہے یہ برباد کر دے گا وہ ٹلتا ہے تیسرا آ جاتا ہے انسان سوچتا ہے کہ یہ مجھے برباد کر دے گا یہی ایک اندیشہ ہوگی یہ ایک کیفیت ہوگی ان میں بچاؤ ضروری ہے خدا اپنے آپ کو ملوث نہ کریں الگ تھلگ رکھے اس قسم کی باتوں کی تشہیر کی کوئی ضرورت نہیں کہ انسان میڈیا کے سامنے بیٹھ جائے پورا پورا دن اور پوری پوری رات خبریں سن رہے کیا ہو رہا ہے اب کیا ہو رہا ہے اب کیا ہو رہا ہے اب معاملہ کہاں تک پہنچا کہ تمہاری اس آگاہی میں کیا حاصل ہوگا ایک فتنے کی اطلاع مل چکی بجائے اس کے وقت کو ضائع کرو تم اللہ کا ذکر کرو قرآن پاک کی تلاوت کرو سب سے بہترین ذکر ہے سب سے بہترین ذکر ترقی کے کل بھی اس سے حاصل ہوگی آگے چل کے بتاؤں کہ قرآن کی تلاوت کس طرح دلوں کو نرم کر دیتی ہے قرآن تو اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے فرما کے نہ حاضر قرآن اللہ جبر برعیتا خواہش اللہ اس قرآن کو کس پہاڑ پہ اتار دیتا تو پہاڑ اللہ کی خشیت سے ہو جاتا پہاڑ باقی نہ رہتے دنیا کے اگر اس کتاب رسول پہاڑوں پر ہوتا بڑے بڑے پہاڑ ہیں بڑی بڑی چوٹیاں ہیں سنگ لاکھ چٹانے ہیں لیکن میری وہی کی حیبت سے یہ پہاڑ ریدا ریدا ہو جاتے اللہ کی خشیت کی نہ لا پاتے اور دنیا کے پہاڑ ٹوٹ جاتے اے انسان تیرا دل تو چھوٹا سا ہے بڑا نرم سا ایک ٹکڑا یہ کیوں نہ پگھلے گا قرآن کی برکت سے قرآن کی تلاوت سے اور قرآن کی احکام کی تنفیذ سے خشت پیدا ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ فتنا ہو گیا اب ٹی وی کھول کر بیٹھ جائیں یہ چینل وہ چینل دیکھیں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کہ تیری آگاہی سے کیا ہوگا فتنا ٹر جائے گا کیا تجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا تو اللہ کی طرف توبہ کر انعامت کر قرآن پاک کی تلاوت کر پھر ٹیلی فون ہاتھ میں لے کر اطلاع دی جا رہی ہے فلاں کو اور فلاں کو اس تشہیر سے اللہ کا پیغمبر نے روکا ہے یہ بھی ایک تلبس کی صورت ہے پھر کچھ لوگ تلاش بین ہوتے ہیں موقع پر پہنچ جاتے ہیں دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہ بھی طلب اس کی اندیشہ کا باعث ہو سکتا ہے تو اپنے آپ کو ان تمام سہولتوں سے بچائیں پیارے پہ ہم یہ فرمان بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ بھل یہ سا کا بھائی دکھا اس صورت حال میں تمہارے گھر کی چار دیواری تمہارے لیے کافی ہو تمہارے گھر کی چار دیواری تمہارے لیے کافی ہو گھر میں بیٹھنا غریب سمجھو اللہ کا ذکر ہو بچوں کی تربیت ہو قرآن پاک کی تلاوت ہو اللہ کی طرف عنابت ہو فتنا کسی وقت بھی آ سکتا ہے لپیٹ میں لے سکتا ہے تو تم اپنے پروردگار کا فکر کرتے ہوئے جاؤ اور یہ موت اگر آئے قرآن پاک ہاتھ میں ہو دین ہاتھ میں ہو دین کی امانت ہاتھ میں ہو بلکہ پیغمبر علیہ السلام نے گھر میں بیٹھنا ایک مثال سے سمجھایا کہ کون سے بھائی کا ہم صورت حال بن جائے تو اپنے گھر کا ہیلس بن جاؤ اپنے گھر کا ہیلس گھر کا ہلس کیا ہوتا ہے گھر کا ہلس وہ سامان ہے جو ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے جس کے بغیر گھر چلتا ہی نہیں جیسے چولہا ہے کھانا پکانے کا برتن ہے ہنڈیا ہے یہ گھر کا ہلس ہے احلاس ہے چولہا ہر گھر میں ہوگا اور کھانا پکانے کا برتن ہر گھر میں ہوگا چولہا نہ ہو برتن نہ ہو تو گھر والے بھوکے رہیں گے کھانا کیسے بنے گا تو یہ گھر کا ضروری سامان ہے تم گھر کا چولہا بن جاؤ تم گھر کا برتن بن جاؤ پیارے پیغمبر نے کس طرح مثالیں دے دے کر سمجھایا اور کتنی وضاحت سے اس بات کو وعدے کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے جو اسدق القائلین ہیں سب سے سچے صحیح فرمایا کہ انی آخر ویدرکمان نار انتم تقحمون فیہا کہ میں تو تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے کھینچ رہا ہوں دیکھیں کیسے سمجھانے کا انداز ہے ایسے موقع پر گھر کا چولہا بن جاؤ گھر کی ہنڈیا بن جاؤ کہ چولہا گھر سے باہر نہیں جاتا اگر کوئی خرابی ہو تب باہر جاتا ہے ٹھیک ہو کے پھر آ جاتا ہے کوئی خاص ضرورت ہو باہر جاؤ وہ کام کر کے فوراً گھر آ جاؤ گھر کی چار دیواری میں آفیت ہے فرمایا میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے کھینچ رہا ہوں اور تم جہنم میں کودنے کی پوری کوشش کر رہے ہو فرمایا کہ اندمان والد میں تمہاری تمہارے والد کے مقام پر ہوں جیسے ایک بار اپنے بیٹے کو ہر چیز سمجھاتا ہے سکھاتا ہے ہر سفید سے آگاہ کرتا ہے میں بھی تمہیں ہر چیز سے آگاہ کر رہا ہوں تمہاری پوری طرح تربیت کر رہا ہوں اور تمہیں پورا دین بتانے کی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو فی رسول اللہ علیہ وسلم پائے اللہ علم ابو اب غفاری فرماتے ہیں نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو ہمیں فضاؤں کے پرندوں کی خبر دے گئے فضاؤں کی خبر دے گئے یعنی زمین کے سارے مسائل تو بتا ہی گئے کہ زمین میں کس طرح رہنا ہے اور کس طرح زندگی گزارنی ہے احکام کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے اور مندوبات کیا ہیں مستحبات کیا ہیں محرمات کیا ہیں ہولوں کے حسنہ کی اثاثے کیا ہیں زمین کے سارے معاملات بتا ہی گئے لیکن اس کے بعد فضاؤں کی خبریں فضاؤں پرندوں کی خبریں دے گئے اس قدر یہ دین کامل میں شامل ہے ہر چیز موجود ہے بس ضرورت اس دین کو تھامنے کی پختہ تعلق کی اور کبھی تمسک کی ہے بس دین کے ساتھ تعلق اصل اصلاحیت کا سامان ہے میرے دوست اور بھائیوں اور بہنوں ہماری اس فطروں کے دور میں جو سب سے اول ہرس ہونی چاہیے وہ علم نافع کی طلب علماء سے رابطہ علماء کے ساتھ تعلق ان سے عقیدے کا فہم اور ان سے احکام کا فہم اجتماعی انفرادی جو بھی کیفیات ہیں ان کے تعلق شرعی احکام کا فہم اور معرفت یہ ضروری ہو اور پھر عمل خال اس کے مطابق عمل ہو انفرادی عمل ہو اجتماعی عمل ہو اللہ کے ساتھ تعلق ہو توبہ عنابت ہو کیونکہ جب زندگی کا اخیر آتا ہے کہ دنیا کا اخیر آتا ہے تو پھر توبہ اور استغفار متعین ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عیدا جان نصر اللہ فتح برا الناس جب في دین اللہ جا تو بحمد بے بے حمد رب بس تب جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی مکہ فتح ہو گیا اور لوگ جوگ در جوگ دین اسلام میں داخل ہو رہے قبیلوں کے قبیلے آ رہے سنو ہجری عام الوفود بن گیا مکہ فتح ہو چکا اسلام کا سورج چمک رہا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے قبیلے رہے ہیں اسلام قبول کر رہے ہیں کلفتوں کا دور ختم ہو گیا اللہ کے پیغمبر کی کتابت کامیاب ہو گئی اب یہ اخیر ہے عزت و جہد کا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ حمد اب ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے پرور دیوار کی تصویرات آنا شروع کر دو بس تغفر ہو اور استفار شروع کر دو یہ خطاب محمد الرسود اللہ علیہ وسلم سے جو معصوم ہے گناہوں سے بچے ہوئے اللہ کے پیارے پیغمبر لیکن فرمایا کہ اب یہ آخری وقت کیونکہ مشن پورا ہو چکا مکہ فتح ہو چکا اسلام دنیا میں پھیل چکا طبیلے آ رہے ہیں اسلام قبول کر رہے ہیں منحج کامیاب ہے اب مشن پورا ہو چکا برائے کو وقت کے قریب ہے کثرت سے تصویحات کرو اور استغفار کرو توبہ انابت استغفار ایسا فرماتی ہے کسان کے نزول کے بعد اللہ کے پیغمبر لمبے سجدے کرتے اور کثرت سے تصویر استفار کرتے کثرت سے اس آیت پر عمل کرنے کے لیے تو استغفار توبہ انابت چلتے پھرتے اللہ کا ذکر خلوت گھر میں بیٹھنا علم نافع کا اصول عمل صالح یہ چیزیں متعین ہیں اللہ ان کے فہم کی توفیق عطا فرما دے اصل موضوع کسابت طلبی کا ہے دل کیسے سخت ہوتے ہیں ان کے کچھ عوامل ہیں جو میں نے عرض کرنے ہیں پھر ان کا علاج کیا ہے رقت کیسے آئے خشیت کیسے ہے علاوت کیسے ہے یہ کچھ چیزیں انشاءاللہ بیان کرنی ہے اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے علم نافع عطا فرما دے اقول قولی حاضر بس اللہ علیہ ولکم واقع اللہ علیہ رسول اللہ کہ کچھ ساتھیوں نے درخواستیں دی ہیں دعا کے لیے ایک بچہ نو عمر ہے تین سال کا ہے اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت کام عطا فرما دے اللہ اس کو شفا کامل دے اور جن ساتھیوں نے اپنے بیواروں کے لیے دعا کی اپیل کی اللہ رب العزت ان تمام بیماروں کو صحت کام عطا فرما دے اور جو بھی پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرما دے اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سکینت دے دے اور گناہوں کی بخشش عطا فرما دے یہ جو اعلان ایک کراچی ہی کا ہے اورنگی ٹاؤن بنارس کا علاقہ ہے یہاں ساتھیوں نے ایک پلاٹ لیا ہوا ہے اور اس پر مسجد کی تعمیر شروع کر دی ہے لیکن یہ اللہ کا گھر تھوڑا سا مقروض ہے ایک لاکھ چھہتر ہزار کا قرضہ ہے اور صرف ایک لاکھ روپے مسجد کی تعمیر کے لیے چاہیے اور یہ تھوڑی سی رقم اگر ادا ہو جائے تو انشاءاللہ یہ اللہ کا گھر آزاد ہو جائے گا اور پھر یہاں جو سارے کام متوقع ہیں نمازوں کے جماعتوں کے دروس کے خطبات کے شروع ہو جائیں گے اور یہ بات معلوم ہے کہ یہ ایک ایک نماز سجدہ یہ سب صدقہ جاریہ ہوگا ایک ایک لفظ جو بیان ہوگا صدقہ جاریہ ہوگا